فرمایا یہاں سے نکل جا رد کیا گیا راندے ہوا ضرور جو آن میں سے تیرے کہے پر چلا میں تم سب سے جہم بھر دوں گا